احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق تمہارے لیے اب حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ ملنا یہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ نے تم پر رحم فرمایا معاف کر دیا اب تم مل سکتے ہو اس دواجی نسبت قائم رکھ سکتے ہو راتوں کو اور تلاش کرو ان مسائل کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھے ہیں کھاؤ پیو رات کو یہاں تک کہ تمہارے سامنے کالے دھاگے سے سفید دھاگا واضح ہو جائے صبح میں سے پھر روزے کو بند کر کے سحری کے وقت پورا کرو رات کے شروع ہونے تک البتہ اعتکاف کے مسائل مختلف ہیں کہ معتکف شخص مسجد میں جو بیٹھے گا تو تم لوگ جو معتکف ہو وہ اپنے عورتوں کے ساتھ نہیں مل سکتے ہو ملاقات سے مراد خاص ملاقات تلک کا حدود اللہ فلا تقربوہا یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں ان حد بندیوں کو توڑنے کے قریب ہی مت جاؤ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات مسائل احکام کو لوگوں کے سامنے واضح طور پہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ متقی ہو جائیں بات چل رہی ہے رمضان کے متعلق اسی میں دعا کی کل فضیلت اور ترغیب دی ہے کہ دعا خوب مانگنی چاہیے دعا کی بہت برکات ہے اس کے بہت فوائد ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے بس معمول ہونا چاہیے انسان کا دعا مانگنے کا آج ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں روزوں کی ابتدائی جو فرضیت کی ترتیب تھی وہ وہ مسئلہ بیان کیا پھر وہ ابتدائی فرضیت کو منسوخ کر کے جو سہولت دے دی امت کو وہ بیان کیا اور آخر میں اگر وقت ہوا تو اعتکاف کے متعلق تو قرآن مجید نے بات کی ہے کہ معتکف مسجد میں جو بیٹھے گا اس کی شرائط تھوڑی سخت ہیں عام روزے دار کے مقابلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ابتدا میں روزے فرض ہوئے تھے تو پہلے تو یوم عاشورہ اگرچہ وہ روایت روایت ضعیف ہے بعض رات نے کہا یا میں بیس میں نے پر عرض کیا اس رقو کی شروع میں تو رمضان المبارک فرض ہوا سن ایک ہجری کے اواخر میں مدینہ طیبہ میں لیکن ابتدائی فرضیت اس طرح تھی کہ تھوڑا معاملہ اس میں عام دوسری عبادات کے مقابلے میں سخت تھا حالانکہ نماز کے متعلق پہلے تھوڑی سی آسانی تھی پھر تھوڑی سختی آئی اور دیگر مسائل میں روزوں میں یہ معاملہ تھوڑا سخت تھا اصل بات یہ ہے کہ روزوں کے متعلق نفس کشی مقصد ہے نا نفس کشی عرب جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے اپنی مثال خود ہے اس زمانے میں بھی اور اب بھی اور آپ یقین کرو کہ جس جگہ میں بھی کوئی معقول جہاد ہو رہا ہے اس میں مجاہدین عرب ہیں ظہری طور پر ان کا جسم بڑا نرم و نازک نظر آتا ہے لیکن وہ ننگے کونیوں اور ننگے بدن کے ساتھ اس طریقے سے وہ ورزشیں اور ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں آدمی حیران ہوتا ہے اب بھی جہاں کہیں بھی معقول میرے لفظوں پر غور کر کے سوچنا ہے معقول طریقے کا جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں عرب لوگ جہاد کر رہے ہیں اس زمانے میں بھی یہ قوت کے اعتبار سے خود تھے اور آج بھی یہ عام دوسروں کے مقابلے میں کبھی زیادہ ہیں بھوک برداشت کر سکتے ہیں پیاس برداشت کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بڑے بڑے سفر کر سکتے ہیں اسی ترتیب پر ان میں طاقت زیادہ تھی اس لیے روزے کے متعلق ان کے اوپر شروع میں تھوڑی سی سختی آئی جب اس میں تھوڑے سے یہ غلطی ہوئی ان کو احساس ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو بھی معاف فرمایا اور اس میں جو سختی تھی اس کو سہولت سے بدل دیا شروع میں جب روزہ فرض ہوا اس میں مغرب کے وقت افطار کرنا ہے کھانا پینا کھا سکتا ہے ہو سکتا ہے نیند نہیں آنی چاہیے اگر نیند آ گئی اور نیند کے بعد کھانا کھا لیا یا دوسری ترتیب تو اب گار ہو گیا یہ غلط ہے خلاف شرح ہو گیا اب یہ مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر تو کسان تھے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اب سارا دن کے تھکے ہوئے شام کو آئے افطاری تو بندہ تھوڑی سی چیز سے جلدی کر لیتا ہے کھانا پکنے میں کوئی تاخیر وغیرہ ہوئی جیسے کہیں بیٹھے اور سو گئے اب نیند کے بعد اونگ بھی آ گئی اس کے بعد کھانا پینا منع سب کچھ نظام منع ہے اب دوسرے دن روزہ رکھنا ہے حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ خود اپنی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں دن کو تھکا ہوا تھا کھیتی باڑی سے جب گھر آیا تو افطاری کی بیوی سے کہا کہ کھانا ہے وہ کہنے لگی گھر میں تو کچھ نہیں ہے چلو میں کہیں سے پتہ کرتی ہوں لے آتی ہوں گئی کھانا لینے کے لیے اور پیچھے یہ سو گئے اب سونے کے بعد تو وہ کھانا آ بھی جائے تو کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ کل کا روزہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے نیند کے بعد روزہ شروع ہے اب دوسرے دن پھر کھانا نہیں کھانا ہے اور روزہ شروع ہو گیا اب پہلا پورا دن گزرا ہے اور ذرا سی افطاری ہوئی اب کھانے کا انتظار تھا کھانے کے در انتظار میں نیند آ گئی اب کھانا منع ہو گیا دوسرا روزہ رب جب رکھا تو بعد نے کہا دوسرے دن ان کو دوپہر کے وقت بے ہوشی تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش ہو گیا کہ حضرت یوں ہو گئی بات اور بھوک کی وجہ سے وہ شخص کھانا تو نہیں کھا سکتا تھا کہ سو گیا تھا تو بے ہوش ہو گئے آپ نے فرمایا بھائی حکم تو اس طرح ہی ہے اسی طرح دوسری بات جو ازدواجی ملاقات ہے اس میں بھی یہی شرط تھی کہ سونے کے بعد یعنی قرب الزوجہ جائز نہیں ہے نیند کے بعد اس میں کسی صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی اور یہ کھانے کے اعتبار سے تو کئی سے یہ ہو چکی کہ اونگ آ گئی نیند آ گئی اور دوسرے دن پھر آپ روزہ رکھ لیا اور پریشان ہو گئے یہ چند ایک واقعے جب آئے صاحب اکرام پریشان ہو گئے توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے اللہ رب العزت نے یہ عید نازل فرمائی کہ اب حلال کر دیا ہے تمہارے لیے راتوں کو قرب الظوجا اور کھانا کھانے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے جیسے افطاری کرو گے افطاری سے لے کر صبح سحری کے ختم ہونے تک کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے اللہ نے دیکھا ہے کن تم تختان انفسکم انف تم سے خیانت ہو گئی یعنی حکم کے مطابق پوری طرح عمل نہ ہو سکا فتح علیکم علیہ کم کم اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا معاف کر دیا درگزر کر دیا فلان باشرو ہن اب جو ہے کر قریب جا سکتے ہو اور اب جو مسائل ہم بتا رہے ہیں ان مسائل کے مطابق پورا عمل کرو وہ یہ اب مسائل پکے ہیں دائمی ہیں یہ منسوخ نہیں ہوں گے کلو اشربو کھا پی سکتے ہو اور صبح و صادق تک صبح و صادق کی بات قرآن مجید نے جو یہاں کی ہے حتیٰ تبین لکم الخیت الابیض من الخیط الاسود من الفجر یہاں تک کہ تمہارے سامنے سفید دھاگا واضح ہو جائے کالے دھاگے سے فجر میں سے تو کھانا کھانا بند کر دو یعنی گویا صبح صادق شروع ہو گئی ہے صبح کاذب ختم ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں بھی غلطی ہوئی وہ اپنی سوچ کے مطابق عدی بن حاتم مشہور ہیں جو حاتم تائی گزرے ہیں ایک سخی انہی کی اولاد میں سے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دو دھاگے سرانے کے نیچے رکھے تھے تو کھاتے پیتے رہتے تھے ہر علاقے کے لوگوں کا کچھ شوق ہوتا ہے اور اس سے زیادہ شوق کس درجے کا ہوتا ہے جیسے نشے کے حد تک اب کھانا کھانے کے بعد فرنٹیئر والے لوگ ممکن ہے کہ نسوار کو زیادہ یا چائے کو زیادہ ہو بے آخر دم تک اپنی محبوب چیز کو اپنے پاس سے نہ دور کرو پنجاب والے بابوں کو آپ جانتے ہیں وہ حکا سا لمبا سا یوں لگا کر بس منہ کے قریب رکھنا ہوتا ہے وہ آخر دم تک وہ یہ ترتیب ہے عربوں کے ہاں محبوب چیز کھجور ہے اور یہ حکے کا بھی رواج تھا کسی حد تک تو وہ آخر دم تک یہ کھاتے رہنے اور پھر سرانا اٹھا کر دیکھ لینا ہے کہ وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات ہو گئی ایک صحابی کہتے ہیں میں کالے دھاگے اور سفید دھاگے کو سرانا سرانے کی کیا کروں کبھی تو میں کھیت میں رات کو پانی لگانا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے میں نے اپنے پاؤں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں سفید دھاگا اور کالا دھاگا پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے جب وہ دونوں میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے تو کھجوریں کھانا یا اس طرح کی چیز کھانا بند کر دیتا ہوں اور جب وہ دونوں کا پتہ نہیں چلتا تو کھاتا رہتا ہوں آپ نے فرمایا عجیب بات ہے یہ القیطلافج من الخیت الاسود سے مراد صبح کاذب اور صبح صادق ہے یہ دھاگا سفید سے صبح صادق مراد ہے دھاگا کالا سے صبح کاذب مراد ہے کاذب مانا جھوٹ ابھی تاریخی ہے تو ابھی کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور صبح صادق کہ اب اذان کا وقت ہو گیا اذان دے دی جائے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو صبح سفید دھاگا اور کالا دھاگا قرآن مجید نے استعارہ استعمال کیا ہے یہاں پر علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ دیکھو یہ اہل عرب ہیں اہل لغت ہیں ان کو یہ استعارہ بغیر کسی کی تفسیر کیے سمجھنا چاہیے تھا جیسے کہ بعض زبانوں میں محاورے ہوتے ہیں نا کہ کئی پٹھان ساتھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے زبان میں محاورہ ہے لیکن اب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پتہ نہیں پورا حق ادا ہوتا ہے یا نہیں ایسے ہی پنجابی میں کچھ محاورے ہوتے ہیں تو محاورہ اہل لغت کو خود سمجھنا چاہیے نا یہ تو فصاحت و بلاغت ان کی گھر کی لونڈی تھی یہ تو بڑے فاخرانہ کلام پیش کرتے تھے قصائد لکھتے تھے تو انہوں نے یہ استعارہ کیوں نہیں سمجھا اس پر قرآن مجید کی وہ ایپ ربنا رب نوباسقیم رسول یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہم نے کتاب نازل کی ساتھ معلم نازل کیا کہ تم خود نہیں سمجھ سکتے ہو اس کتاب کو بے شک یہ عربی زبان میں کتاب ہے ہم نے اس لیے معلم بھیجا اور معلم بھی اپنی سمجھ سے بیان نہیں کرے گا جو ہم اس کو احکام بیان کریں تشریح بیان کریں گے اس کے ذریعے سے آپ کے سامنے اس کتاب کی وہ تفسیر بیان کریں کوئی شخص آج اور پھر ہو بھی غیر عرب ہو بھی غیر عرب اور عالم بھی نہ ہو اور اپنی سمجھ و فراست کے مطابق اردو کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہوئے مفسر قرآن بن جائے اور اشتہاد کا کہے دروازہ تو بند نہیں ہوا مشتحد تو آج بھی ہو سکتے ہیں جب صحابہ کرام یہ تو تلامزہ ہیں کائنات کے سب سے بڑے انسان کے یہ شاگرد ہیں اور یہ بھی سب سے بڑے ہیں یہ نہیں سمجھ سکے قرآن مجید کی عید کی تفسیر بغیر مفسر کے بتائے ہوئے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے علماء نے تفسیر بر کے بارے میں اتنا مواد جمع کیا اپنی طرف سے تفسیر کے بارے میں کوئی رائے نہیں بیان کرنی چاہیے کہ میرا خیال یہ ہے میری رائے اس میں یہ ہے بالکل نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ القرآن یفسر فسر ہو بازا بعض قرآن بعض دوسری آیات اس کی تفسیر کرتی ہیں یا قرآن کے حصے کی آیات نمبر دو احادیث تفسیر کرتی ہیں نمبر تین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا تابعین جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں ان کی تفسیر اور اقوال کا اعتبار ہے ہم اپنی رائے اس میں نہیں بیان کر سکتے نہ بتا سکتے ہیں یہ غلطی کا کبھی امکان ہے درست بھی ہو رائے درست بھی ہو تو تب بھی کہنا جائز نہیں ہے تفسیر میں دیکھا حتائے الخیت من الفجر آپ ایک دوسرا حکیمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت والا انداز اور فیصلہ دیکھیں کہ صبح کی اذان میں دو مؤذن مقرر تھے اور ان دونوں کی آواز خوبصورت تھی آواز اونچی بھی تھی لیکن بے شک کسی کی آواز خوبصورت ہو لیکن دوسرے خوبصورت والے آواز سے فرق تو ہوگا نا دیکھو نا انسان بھی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن دونوں ایک طرح نہیں ہوتے اس کے حسن کا انداز اپنا ہے اس کا اپنا ہے ان دونوں بزرگوں کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی آواز خوبصورت بھی تھی اونچی بھی تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس لہن میں لہن میں یعنی سوت میں تو فرق ہوگا نا اور آپ نے بیان فرما دیا اجتماع میں کہ جب بلال ازان دیں گے تو اس کے بعد کھانا کھانا ہے پہلے کوئی کھا رہا ہے بلال کی اذان سنی رضی اللہ عنہ کھانا کھاتا رہے جب عبداللہ ازان دیں گے کھانا بند کر دینا ہے ورنہ اگر صرف بلال ازان دیں تو کوئی بیچارہ دیر سے اٹھا ہوا وہ یہ سمجھ بیٹھے گا کہ بلال کی اذان ہو رہی ہے اس میں تو کھانا کھاتے رہنا ہے حالانکہ وہ تو بلال کی دوسری اذان ہو رہی ہے اب بھی حرمین شریفین میں اسی سنت کے مطابق دونوں اذانیں ہوتی ہیں ایک شہری یعنی ایک گھنٹے کا تقریباً رکھ کے وقفہ شہری کے لیے اذان دے دیتے ہیں کہ تہجد کوئی پڑھے کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے کھانا کھا لے تو پھر دوسری اذان جیسے صبح صادق شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے کہ آپ کھانا پینا روزے والے بند کر دیں اب تحجد کی نماز نفل ختم ہو گئی اب اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھیں اور ذکر اذکار وغیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اب تو وہاں بیٹھے ہیں آپ بھی وہاں موجود آپ کو جب اللہ نے وہاں سعادت دی کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں درود پاک پڑھیں اب جماعت کا انتظار کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو حکیمانہ فیصلہ کہ دونوں معاذے الگ کر دیے اچھا ایک اور عجیب بات عبداللہ تو نابینا تھے عبداللہ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں اب ادھر سے ایک ساتھی کہے گا عبداللہ اذان کا وقت ہو گیا عبداللہ اذان کا وقت ہو گیا اب وہ ایک ساتھی ان کو لے کے وہ میزانسا بنا ہوا تھا اس جگہ میں لے جائے گا یعنی اب کئی بندوں کی شہادت بھی ہو گئی کہ عبداللہ صبح صادق ہو گئی ہے اب اذان کا وقت ہو گیا اذان دو اذان عبداللہ نہیں دینی دوسری ہے تاکہ مدینہ والے جب آواز سنیں گے عبداللہ کی تو کھانا پینا اپنا جلدی سے ختم کر لیں گے سما فرمایا کہ سما تم مسیام مہیل اب جو ہے رات تک رات تک کھانا کھا روزہ رکھو اور جیسے افطار کریں گے تو افطار کے بعد رات پوری کھانا کھا سکتے ہیں اور قرب زوجہ ہو سکتا ہے اور صبح سحری کے وقت تک کھانا کھا سکتے ہیں اس میں اہل اسلام کو حکم ہے افطار کرنے کا اور صبح سحری کھانے کا اس میں ثواب ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی خصوصیت اور فضیلت ہے افطاری کرنا بھی اور صبح سحری کھانا بھی بعض عموم سابقہ کے لیے سحری نہیں تھی یا ان کا ایسا کچھ انتظام تھا میری امت کے لیے برکت رکھی گئی ہے سحری میں اور ایک جگہ میں فرمایا آپ نے کہ میری امت ہلاک نہیں ہوگی جب سحری میں بلا وجہ افطاری میں تاخیر نہیں کرے گی کہ جب سورج غروب ہو گیا تو پھر کیا انتظار ہے اور دوسرا کہ شہری کھائیں گے کہاں تھوڑا سا ہی کھا لیں اور سو میں وصال منع ہے میری امت کو یعنی مسلسل اکٹھے روزے رکھنے بغیر درمیان میں افطار اور سحری کیے یاد رکھو سو میں وصال ملے ہوئے روزے ایک شخص نفلی روزے آٹھ دس رکھتا ہے اکٹھے لیکن شام کو افطار کرتا ہے صبح سحری کرتا ہے یہ سو میں وصال نہیں ہے سوم وصال جو منع ہے وہ یہ کہ درمیان میں افطاری سحری نہیں ہوگی بس مسلسل روزے ہیں اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا کوئی نہ کرے ایک صحابی نے پوچھا حضرت آپ تو سوم وصال کرتے ہیں آپ ہمیں منع فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کھلاتے ہیں پلاتے ہیں میں جس مقام پہ ہوں تم اس مقام پہ نہیں ہو تمہارے لیے حکم یہی ہے کہ افطاری کرو اور صبح سحری کے وقت کھاؤ کسی کو کوئی پیر صاحب یہ کہہ دے کہ تم نے مسلسل ایک ہفتہ رکھنے اور درمیان میں افطاری اور سیری نہیں کرنی اور وہ وہ لل لل عبادت نہیں اسلام یہ حکم اس اس کو کر رہا ہے کہ کا مرید صاحب ہر روز کہیں پیر صاحب کے سامنے درخواست کرتا ہوں حضرت صاحب کو شادی کا بندوبست کرو شادی سنت ہے میرے لیے بھی شادی کا کوئی بندوبست کرو اور پیر صاحب کے پاس بھی کوئی شادی کے لیے کوئی ایسی ترتیب نہیں ہو اور یہ شخص صحیح مضبوط جوان ہے اب خطرہ ہے کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے تو پیر صاحب اصلاح کے طور پر عبادت کے طور پر نہیں سنت کے طور پر نہیں اصلاح کے طور پر کسی کو یہ کہہ دے کہ مسلسل روزے رکھو اس میں افطاری سہری نہیں تو وہ مرید کی دو دن میں ساری طاقت ٹوٹ جائے گی آئندہ ایسا مطالبہ ہی نہیں کرے گا تو جواز بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کیونکہ اس پیر کی اصلاح مقصد ہے لل لِ سننا مقصد نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے کل ان شاء اللہ پرسوں اعتکاف کے مسئلہ مسائل بیان کریں